صد احترام علماء کرام زیوکار سامعین عزیز طلبا بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے علم و عمل حسن بیان اور تقوا ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر زی قدر علماء کرام اپنے بیان سے آپ احباب کو مستفید فرما چکے اور میرے بعد ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے امیر زیغم اسلام فاضل نقطہ دان شیخ و حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب زیدہ مجدہ جو میرے استاذ محترم بھی ہیں شیخ بھی ہیں میرے لیے انتہائی قابل احترام بھی ہیں وہ آپ کو آپ کی زبان میں بیان سنائیں گے میری تو مجبوری ہے آپ کی زبان اور میری زبان کا بڑا فرق ہے بہرحال میں حکم کی تعمیل میں چند گزار اللہ کی توفیق سے آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل تو و الہ انیب ہماری جماعت کے بانی اور ہماری جماعت کے تمام اکابرین کے شیخ اور استاذ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ قرآن مجید پڑھانے کے دوران تین اصول بیان فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان تین اصولوں کی پابندی کی جائے تو انسانوں پر آنے والا عذاب ہٹ سکتا ہے اور آج کے جس دور میں میں اور آپ احباب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہر انسان پریشان ہے ایک دور وہ تھا کہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے راستے میں ڈر ہوتا تھا درندوں کا بھیڑیوں کا ڈر شیروں کا ڈر لیکن آج انسان کو بھیڑیوں کا ڈر نہیں رہا درندوں کا ڈر نہیں رہا آج اپنے گھر کے اندر انسان کو انسان کا ڈر ہے سکون نہیں رہا امن نہیں رہا چین نہیں رہا ہر طرف فساد ہی فساد خرابی ہی خرابی پریشانیاں ہی پریشانیاں یہ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی تکلیفیں دور کیسے ہوں گی مصیبتیں آنے والی ختم کیسے ہوں گی اس کے لیے رب العالمین نے تین اصول قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں اگر ان تین قانونوں کی پابندی کی جائے تو تمام تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے آپ بھائیوں کو میری اردو سمجھ آ رہی ہے نا چپ نہیں بیٹھنا آپ کی بڑی مہربانی یہ مجھے پتا ہے کہ پختونوں کو چپ کر کے سننے کی عادت ہے لیکن مہربانی میری تسلی نہیں ہوگی حضرت میری تسلی تو تب ہوگی کہ آپ میرے ساتھ بولیں گے ویسے میں صبح سرحد کا ہوں ڈیرس مل خان لیکن پنجاب میں چونکہ اکثر وقت گزرتا ہے تو ہمارے پنجاب والے ساتھیوں کا مزاج کچھ اور ہے اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں بولیں گے مجھے فکر یہ ہوگی کہ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ پریشانیاں دور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے مصیبتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے قرآن مجید میں اصول کتنے ہیں تین نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم نمنو یل بوان بلاکملو بہ مد سورت کم سورت یہ میرے سامنے ساتواں بارہ اور آیت کا نمبر بیاسی انشاءاللہ میں جس مقام کی تلاوت کروں گا آپ کو حوالہ ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں گا یہی تو میری جماعت اشاعت و توحید و سننا کا سرمایہ ہے یا اللہ کریم کا قرآن یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان فرمایا آمنو وہ لوگ جو مومن بن گئے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد ولم یل بس ایمان بے ظلم اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا اللہ انعام کیا دے گا جو اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے اللہ فرماتے الا ایک لہم الامن جو اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے میں ان لوگوں کو امن عطا کروں گا سکون عطا کروں گا پریشانیاں قریب نہیں آنے دوں گا وہ اور یہی لوگ ہوں گے سیدھے راستے میں چلنے والے اب ایمان کو ظلم سے بچائیں گے تو امن ملے گا یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے بخاری شریف کے اندر ہے عرض کرتے ہیں لا یزن نفسہ وفی مایا تین او یزلم نفسا ہم میں سے کون بندہ ہے جسے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہو جائے کوئی نہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے اللہ کے محبوب ہم سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جایا کر دیے پھر ہمیں امن کیسے ملے گا سکون کیسے ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم او کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں تم نے حضرت لکمان کی بات پر غور نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں جو ایمان کو ظلم سے بچائیں گے میں اللہ امن عطا کروں گا کون سا ظلم حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا یہ میرے سامنے اکیسواں بارہ اور سورت کا نام سورت لکمان یہ میں نے کھولی ہوئی ہے ہمارے پنجاب میں بعض بعض لوگوں کی عادت ہے وہ قرآن سر کے اوپر رکھ کر تقریر کرتے ہیں آپ نے میری بات پر غور کیا پڑھتے نہیں ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں سناتے کس سے کہانیاں ہیں قرآن سر پر رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ مولوی صاحب نے قرآن سر پر رکھا ہوا ہے سر پر رکھنا یہ کیا ہے اصل کمال تو یہ ہے قرآن پڑھ کر سناؤ قرآن کہتا کیا ہے اور یہ کام ہے اشاعت و توحید و سننا کے ذمہ اللہ نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے ہماری جماعت کو چن لیا سالے کا فضل اللہ ہوتی ہے میں شاہ سورت کا نام سورت لکمان اور میرے سامنے آیت نمبر تیرہ اکیسواں پارا اللہ فرماتے بہ کال لکمان لب نہیں وہ وہ بنیا لا تشرق بلا ان لا ظلم لزلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جو اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے انہیں امن ملے گا کون سا ظلم آپ نے فرمایا تم نے حضرت لکمان کی بات پہ غور نہیں کیا اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں فرمانے لگے ہیں میرے پیارے بیٹے لا تو شرک اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہ بنانا کیوں ان لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کریم نے سمجھایا جو اپنے ایمان کو شرک سے بچائیں گے میں اللہ کریم امن عطا کروں گا میں اللہ سکون عطا کروں گا اور جو ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہیں گے انہیں کبھی بھی امن نہیں ملے گا قرآن پاک سچا بولو قرآن مجید سچا اللہ کی قسم دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے پر اللہ کریم کے کلام میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والوں کو کبھی بھی امن نہیں ملے گا اب سورہ کا نام سورت الروم یہ میرے سامنے اکیسواں بارہ یہ قرآن کھولا ہوا ہے سورت الروم اور اب فرماتے ہیں اکیسویں پارے کے اندر کل سیرو فل ارد فن ضرو کئی فا کان آ کے بت الزین من قبل کان اکثر ہوں مشرقی یہ آیت نمبر بیالیس سورت الروم کی سواں بارہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے ذرا چلو پھرو زمین کے اندر سیر کرو زمین کے اندر اور چل پھر کر دیکھو پہلے جو تم سے لوگ گزر گئے کیا انجام ان کا ہوا میں اللہ کریم نے کیسے ان کو مٹا ڈالا اللہ غلطی کیا تھی اللہ قصور کیا تھا اللہ فرماتے ہیں کان اکثر مشرقین اکثر شرک کرنے والے تھے میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور جب میں اللہ کریم نے شرک کرنے والوں کو پکڑا تو جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا کوئی بھی امداد کرنے نہ آیا اللہ پکڑ لے کوئی چھڑا سکتا ہے اللہ پکڑ لے کوئی چھڑا سکتا ہے سورت کا نام سورت ہود اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے بارہواں بارہ اور اب العالمین فرماتے ہیں یہ میرے سامنے آیت نمبر ایک سو ایک یہ حوالہ کھولا ہوا ہے سورت ہود بارواں پارا فرمایا مما ظلم بلا کن ظلم فما اغنت انہم آلحتهم اللتی یدون من دون اللہ من شئین لما جا امرو ربے کا میں اللہ نے حضرت حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر ڈالا پانی میں غرق کر دیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی قوم لوت کو میں اللہ نے ہلاک کر ڈالا حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا اتنے قوموں کا قصہ بیان کرنے کے بعد سات واقع بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جن کو میں نے تباہ و برباد کیا میں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اللہ تو ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی بھی پاک اللہ ظلم کا ارادہ بھی کرتا بولیے تو صحیح ظلم کا ارادہ بھی کرتا ارادے سے بھی پاک اللہ پھر تو نے تباہ و برباد کیا یہ ظلم نہیں فرمایا نہ کوئی ظلم نہیں ہے ولاکن کن کانو انفسم یازلم اپنے ساتھ خود زیادتی کیا کرتے تھے اور یہاں فرمایا لاکن سالم انف اپنے ساتھ خود زیادتی کی انہوں نے جب میں اللہ کریم نے پکڑا یہ اردو سمجھ آ رہی ہے نا گرفت کی اللہ فرماتے آلہتہم جن کے سجدے کیا کرتے تھے بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے میری سنتا نہیں اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں پتہ نہیں میری بات آپ پنجاب والے ہیں بابا میری تیرے آگے میں زندہ ہوں اللہ میری نہیں سنتا تو مردہ ہے تیری سنتا ہے میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے اور پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے اسلام آباد کے اندر امام بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری واہ جی واہ ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے پیرو مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ڈیرا غازی خان سے آ رہے تھے دریائے سندھ میں یہ جو ہمارا دریا سندھ ہے دوسرے کنارے پر جانا تھا اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھے حافظ اللہ داد صاحب وہ بڑے مذاق کرنے والے تھے بڑے مواحد تھے بڑی پیاری توحید بیان کرتے تھے اب یہ دو بزرگ بھی ہیں اور حافظ اللہ داد صاحب بھی ساتھ ہیں اور وہاں کشتی کے اندر پانی میں اور بھی کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی قدرت کشتی پھنس گئی پانی میں چکر لگانے لگی اب ڈر گئے کشتی والے تو کچھ لوگ کشتی میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بغداد کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑے بابا بچا بچا جی گیارہویں والے کشتی ڈوب دیا مہربانی جو حافظ اللہ داس صاحب تھے نا ہمارے بزرگوں کے ساتھ خادم وہ کھڑے ہو گئے کشتی میں انہوں نے کیا کیا وہ جو کشتی میں لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے بغداد کی طرح منہ کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے بابا بغداد والا جی کشتی ڈوب دیا میرے بھائی حافظ اللہ داس صاحب نے ان بندوں کی طرف ہاتھ جوڑ دیے آپ نے بات سمجھ بندوں نے ہاتھ جوڑے بغداد کی طرف اور حافظ صاحب نے ہاتھ جوڑے ان لوگوں کی طرف انہیں کہا حافظ صاحب یہ کیا مذاق ہے مول صاحب ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو اس نے کہا جی جس یارویں والے کو تم بلا رہے ہو نا وہ دن تھا جمعرات کا خیال کرنا دن کون سا تھا جمعرات کا جس گیارہویں والے کو تم پکار رہے ہو وہ تو گیارہ سال بعد نکالتا ہے ہم نے تو کل جمعہ جا کر پڑھانا ہے ہم نے تو کل جا کر جمعہ پڑھانا ہے جس کو تم بلا رہے ہو وہ تو گیارہ سال کے بعد نکالا کرتا ہے ڈوبے ہوئے بیڑے کو اور پھر ہم نے تو جمعے پر پہنچنا ہے ہمارا کیا بنے گا اب سارے چپ ہو گئے نا کوٹ والوں ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے اگر اللہ ڈبونا چاہے کوئی بھی پار لگا سکتا اللہ فرمات فماد اللتی یدون میں اللہ کریم نے پکڑا جن کو انہوں نے حاجت روا سمجھا ہوا تھا مشکل گساں سمجھا ہوا تھا جن کی قبروں کے طواف کرتے تھے منت مروتی اور نظر نیاز دیتے تھے جب میں اللہ کریم نے پکڑا تو ذرا برابر بھی ان کے مشکل گساں کام نہ آئے ذرا برابر بھی ان کی حاجت پوری نہیں کی مشکلات سے ان کو نہیں بچایا میں اللہ کریم پکڑ لوں کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہے قرآن کا فیصلہ سچا اللہ پکڑ لے کوئی چھڑا سکتا اللہ ہو اللہ اللہ یہ کیسے بات ہے کہ ایمان بھی ہو ایمان کا دعوی بھی ساتھ ساتھ ہو اور شرک بھی فرمایا ہاں ہاں سورت کا نام سورت یوسف یہ میرے سامنے تیرواں پارا کھلا ہوا ہے اور اب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر ایک سو چھ کے اندر اللہ اللہ مالک کائنات کی لارب کتاب فرمایا مما یو مینو اکثر اللہ شرع آیت نمبر ایک سو چھ سورت یوسف تیرواں پارا میں نے کھولا ہوا ہے اللہ فرماتے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں زبان پہ کلمے کے وظیفے بھی ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ بہم شرکون ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے ہیں اکثر بندے کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے اور جہاں ایمان کے دعوے کے ساتھ شرک آ جائے وہاں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا مصیبتیں تب دور ہوں گی نمبر ایک فرمایا شرک نہیں کرنا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے شیخ المشاعر تین قانون عذاب تب دور ہوگا پریشانیاں تب دور ہوں گی مصائب کا خاتمہ تب ہوگا نمبر ایک قانون شرک نہیں کرنا اب ذرا قرآن سے پوچھتا جاؤں شرک ہوتا کیا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ تو پتہ چلے شرک اچھا آپ کا کیا خیال ہے جو شرک کرے اس کے دو سینگ پیدا ہو جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے ہمارے پنجاب میں تو پیدا نہیں ہوتے جو شرک کرے اس کے دو سینگ باپ بن گئے وہ جی شرک کرنے والا آ رہا ہے دو سینگ ہوتے ہیں جی اچھا جو شرک کرے اس کی ایک چھوٹی سی دم لگ جاتی ہے وہ یہ شرک کر رہا ہے پتہ تو چلے نا شرک ہوتا کیا ہے رب العالمین کی لارب ناب اور میرے سامنے سورتر بائی سواں پارا اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا تدون من دون ہی ما یم من کونا کتمی سورت کا نام سورت فاتر بائیسواں بارہ اور آیت کا نمبر تیرہ طلبا جو میرے حباب طلبا بھائی بیٹھے ہیں خیال وزینا حضرت پتہ نہیں آپ کے علاقے میں رواج ہے کہ نہیں پنجاب والے کہتے ہیں اشاط و توحید والو تم دھوکھا دیتے ہو ہم نے کہا بھی کیسے دھوکھا دیتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو پنجاب والے کیا کہتے ہیں ہاں پنجاب والے ہمیں کہتے ہیں شاطیو ہو تم بتوں والی آتے پڑھتے ہو اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں سب سے پہلے کیا فرمایا ولزینا اللہ زینا کا مانا بت نہیں سمجھا اللہ زینا کا مانا بت میں علمی بات نہیں کر رہا آسان بات سادہ سی اللہ زینا کا مانا بت نہیں ہم پڑھتے ہیں سورت فاتحہ کے اندر یہ دن سراط المستقیم اللہ میں سیدھے راستے پر چلا سراط الزین راستہ ان بتوں کا ان بتوں کا اللہ زینا کا مانا بت ان بتوں کے راستے پر چلا جن بتوں پر تو نے انعام کیا سراط اللہ آپ کہیں گے نہیں نہیں مولانا یہ کیا مانا کر رہے ہو اح دن سر تل مستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سرا تل راستہ ان لوگوں کا اردو سمجھ آ رہی ہے راستہ ان لوگ بتوں کا نام ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اللہ زینا کا مانا بت نہیں ہے اب ذرا قرآن پاک سے پوچھتا جاؤں کون اللہ زینا ہے جن پر انعام ہوا یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب سورت کا نام سورت النساء اور اللہ اللہ وہاں قرآن تیرا پیارا انداز اللہ کریم فرماتے آیت نمبر انہتر کے اندر حضرت قرآن سے پوچھتا ہوں اللہ نے کن پر انعام کیا فرمایا اللہ اللہ علیہ السلام صدیقین شہداء اللہ کے نیک بندے اللہ نے ان پر انعام کیا فرمایا جن جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو پنجاب والے کہتے ہیں حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو اب آپ کو پنجابی کیسے سمجھ آئے گی کیا کرو مجبوری ہے پنجاب والے کہتے ہیں باب مظفر گڑھ ہے ہمارے پنجاب میں وہاں ایک بہت بڑا دربار ہے نعرہ لگ رہا ہے بابا شاہ جمال بیٹا دے دے رتا لال کالا بھی نہ ہو ہاں جی ما مل من کتمیر سورت فاتر بائیسواں بارہ آیت کا نمبر تیرہ یہ میں نے قرآن پاک کا حوالہ کھولا ہوا ہے اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر کیا غلطی تھی شیخ قرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ نے کی کہ جن کے اوپر میاں والی کے اندر پتھروں کی بارش کی گئی اور وجود خون سے رنگین ہو گیا کون سی غلطی تھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے کی کہ پشاور کی سرزمین میں جن کی گردن پہ اسرے چل گئے کون سی غلطی تھی ہمارے سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ لے گی کہ جن کے اوپر اٹھارہ کاتلانہ حملے ہوئے اور شیخ پنجبیر رحمت اللہ تعالی کو گدے پر سوار کر کے ظالم لوگوں نے پھرایا غلطی کیا تھی قصور کیا تھا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تالا لے کو اپنا شہر چھوڑ کر جنگل میں ڈیرا لگانا پڑا ان کے گھڑے پانی والے توڑ دیے گئے بھینسوں کی زبانیں کاٹنے کے پروگرام بنائے گئے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے قصور کیا تھا غلطی کیا تھی آج ہماری کیا غلطی ہے ہمارے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں ہمارا بائی کاٹ کیا جا رہا ہے ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے ہم نے یہی نعرہ لگایا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور کیا غلطی ہے ولزین تدون مندون ہی اللہ کریم کے بغیر اللہ سے نیچے نیچے جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو بابا میں آ گیا ہوں گی ٹن ٹن ٹن گھگرو کھڑا ہے بج رہا ہے پتنی اردو سمجھ آ ہے او مہربانی ناراض نہ ہونا میں بھی فرنٹئر کا ہوں نا میں یہ پنجاب کے تحفے سنا رہا ہوں آپ کو پتا ہے سادے لوگ ہو نا یہ چند مہینے پہلے پنجاب میں ضلع رحیم یار خان کے اندر ایک دربار ہے لال جمال اور وہاں پر ایک عورت کی شادی قبر کے ساتھ کی گئی اللہ یاسب اللہ قبر کے ساتھ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے ہم اس سے پہلے وہاں بیان کرنے کے لیے گئے یہ دربار قبر کے ساتھ عورت کی شادی کی گئی دس دن تک وہاں میلہ ہوتا رہا ڈانس ہوتے رہے رقص ہوتے رہے فاشی ہوتی رہی شرابیں پی گئیں ناچ ہوتے رہے اور عورت کا نکاح قبر کے ساتھ پڑھایا گیا ہائے ہائے اتنی انسانیت کی تو ہی نا اللہ جن جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو ما من کتمیر کھجور کا دانہ نہیں اندر گٹھلی نہیں نہ گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے حضرت آپ کیا کہتے ہیں پردہ او چھوٹا سا بریک بالکل بڑی صفح ہے جو پردہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جن جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں اللہ کی کروڑوں رامتے ہوں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مسئلہ سمجھایا کھجور کے دانے کو قبر سمجھو اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر کے اندر مردہ سمجھو اور گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو جن جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو حاجت روائی کے لیے مشکل گشائی کے لیے اور تمہاری مصیبتیں دور کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو اپنے وجود والے کفن کے بھی مالک نہیں ہے قرآن سچا قرآن سچا ان تدوم لا یس دعاکم دعا اگر تم ان کو پکارو بابا میں آ گیا ہوں اس کو کیا پتا کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا بابا جاگ میں کھڑا ہوں بابے کو کیا پتا کس نے پکارا کس نے مجھے بلایا کس نے نہیں بلایا جن کو سفارشی سمجھ کر بلا رہے ہو اللہ فرماتے یسما کم وہ تمہاری پکارے سننے کی طاقت نہیں رکھتے دور سے پکارو قریب سے پکارو ایسا پکارو یا اونچا پکارو جس جس انداز میں ان کو پکارو خیبانہ پکار سننے کی طاقت نہیں رکھنے والا میں لکم اگر بالفرض فرض انتفاع ثانی بس اب انتفا اول اگر تمہارا جھوٹ بھی مان لیا جائے کہ ہماری پکارے سنتی ہیں اللہ فرماتے ہیں مستجاب جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے حضرت علی کو ساری زندگی بلاتے رہو حضرت علی کا جواب نہیں آئے گا مردوں کو ساری زندگی بلاتے رہو کبھی بھی جواب نہیں آئے گا تو آؤ پکار قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے قرآن سچا اللہ کیوں جواب نہیں آئے گا کوئی ان ہماری ناراضگی ہے ایک آدمی نے مجھے بلایا میں چپ کا بولی صاحب میں چپ بات تو سنو میں چپ وہ سمجھ گیا کہ مول صاحب ناراض ہے بات سمجھ آ رہی جواب جو نہیں دیتا تو ناراض ہے نا اللہ ان کو جو بلایا جا رہا ہے جواب نہیں دے رہے کوئی ناراضگی ہم سے اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت اللہ کاف فرمایا ممن اضل من من یدو من دون اللہ من لا يستجیب لہو الى یوم القیامہ وہم من دعائهم غافلون آیت نمبر پانچ میرے سامنے چھبیس و بارہ کھولا ہوا ہے سورت کا نام سورت اللہ کاف اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا سیدھے راستے سے ہٹا ہوا کون ہوگا جو اللہ کریم کے بغیر ان کو غیبانہ پکار رہا ہے جو کیا مت تک اسے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے پکارنے والے کو کیا مت تک زندگی مل جائے بلاتا رہے بلاتا رہے لیکن جواب دینے کی وہ طاقت نہیں رکھتے اللہ کوئی ناراضگی ہے فرمایا نہیں بہ من مند غافلون وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے غافل ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں کس نے ہمیں بلایا کس نے نہیں بلایا شرک ہوگا تو امن نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا آج دنیا بے قرار ہے کیوں جہاں شرک والا گناہ موجود ہو وہاں کبھی بھی چین اور سگون اللہ نہیں آنے دیتا کیا مکہ میدان ہوگا یوم القیامت مت ید فرو کے گم کیا مت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اچھا تم نے ہمارے سجدے کیے ہماری قبروں کے طواف ہماری منت منوتی نظر نیاز ہمارے سجدے ہمارے نام کے جانور ذبح کیے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کس نے ہماری عبادت کی ہے اور کس نے نہیں کی سورت کا نام سورت یونس گیارہواں پارا اللہ کے نیک بندے کہیں گے فاقا فا بل ناری شہید وبین کم ان ان عبادت لگا یہ میرے سامنے آیت نمبر انتیس میں سر پر رکھ کر قرآن بیان نہیں کر رہا وہ بات یاد ہے نا وہ پنجاب والی میں نے جی قرآن سر پر رکھا ہوا ہے تمہیں یقین نہیں آتا پنجاب والے کہتے ہیں جی مول صاحب جھوٹ کیسے بول رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں قرآن سر پر رکھا ہوا ہے غلط مسئلے غلط کر رہا ہے لوگوں کو کیا پتا ہائے ہائے آپ بھی بڑے سادے لوگ ہیں اب کیا کروں ارمان یہ ہے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا تو ہے پر سمجھا نہیں بس کیا پٹھانوں نے کہا جی بوسا دے دیا حق ادا ہو گیا اچھا خلاف چڑھا دیا بس جی۔ حق ادا ہو گیا زیادہ سے زیادہ قبرستان میں لے گئے قرآن اچھا حضرت ہمارے پنجاب میں قرآن کو لٹکا دیتے ہیں نیچے سے جانور گزارتے ہیں یہ کیوں بھائی بادشاہ جانور بیمار ہے بیماری ختم ہو جائے گی واہ بھائی واہ قرآن اس لیے آیا ہے ٹھیک ٹھیک سمجھا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے نمبر ایک قانون شرک نہیں کرنا تب امن ملے گا تب عذاب دور ہوگا نمبر دو ظلم نہیں کرنا نمبر دو آ, میری تسلی تو کرائیں نمبر دو اگر عذاب سے بچنا ہے شرک بھی نہیں کرنا نمبر دو ظلم بھی نہیں کرنا اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے میں آ رہے ہیں آئے جی آتے ہی آپ نے فرمایا بی بی ایشا مجھے سردی لگی ہے کوئی بستر کا انتظام کر میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آ گئے جی امی جی ایک منٹ سبر کریں امی ایشا نے جلدی جلدی بستر بچھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے بس لیٹنے کی دیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی بی بی ایشا ساتھ بیٹھی ہے رضی اللہ تعالی ایشا فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے برتن دیکھے کوئی چیز مجھے کھانے پینے کی مل جائے کچھ نہیں ملا ادھر دیکھا ادھر کچھ بھی نہیں اتنے سارے مجھے جو مل گئے فرماتے میں نے جلدی جلدی جو چکی بے پی سے آٹا بنایا پانی ملا کر آٹا گوندنے کے بعد جب میں روٹی بنانے لگی ایک جو کی روٹی تیار ہوئی بس اب میں روٹی رکھ کر بیٹھی ہوئی ہوں خود نہیں کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو جو کی روٹی اللہ کے محبوب کو کھلاؤں گی اچھا ذرا مہربانی کرو میری تسلی کرا دو نا یہ بی بی ایشا صدیقہ روٹی کس کے لیے رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی چپ کر رہے ہو کہ کس کو کھلاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آئے بی بی ایشا مجھے سردی لگی ہے بستر کا انتظام جی جلدی جلدی بستر بھی چھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے ہماری طرح پر تکلف تو بستر تھے نہیں جو سادہ تھا پر بچھا دیا آپ نیند کر رہے ہیں بی بی ایشا صدیقہ کا کی روٹی نہ کر بیٹھی ہوئی ہے اچھا مہربانی کر کے ذرا مجھے بتا تو دو آپ کی بڑی مہربانی امی ایشا کا کیا عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی نہیں کھایا کرتے کیا عقیدہ تھا کہ روٹی نہیں کھاتے جی کیا عقیدہ تھا کہ روٹی چپ کر گئے ہو میری تسلی کیسے ہوگی روٹی ٹھیک اس لیے تو روٹی تیار کی کوہاٹ والو جو روٹی کھائے اس کی ذات نور نہیں ہوتی ہاں۔ سورت کا نام سورت الفرقان اٹھارواں پارا اللہ برما دے و کالو مال حاضر رسول یا تام ویم شی سوا پاک یہ میرے سامنے آیت نمبر سات سورت الفرغان اٹھارواں بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آمنا کلال کے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے کہنے لگے ہم تو اسے سچا رسول نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے یہ کھانا کھاتا ہے روٹی کیوں کھاتے ہم نہیں مانتے نمبر دو وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کاروبار کرتا ہے ہم اسے سچا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جواب آپ نے نہیں دینا میں اللہ جواب دے رہا ہوں آیت کا نمبر بیس سورت الفرقان یہی اٹھارواں بارہ اللہ فرما دے وما ارسلنا قبل کا من المرسلین اللہ ان سوق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے میں اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے تمام کے تمام روٹی بھی کھاتے تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے باقیوں کو مانتے ہیں آپ کا انکار کیوں کر رہے ہیں اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا تمام کے تمام رسول روٹی کھانے والے تمام بیال مسلم کھانا کھانے والے اللہ اللہ اب سورت میدا کا انداز بھی سنتے جاؤ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ بی بی ایشا والی بات بھول جائے پھر یہ تو نہیں بھولے گی نا کیسے کہ روٹی ساتھ رکھ کر بی بی ایشا بیٹھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں یہ بات یاد رکھنا یہ پوری کرنی ہے میں نے سورت المیدہ کا انداز بھی سنتے جائیے اللہ فرماتے ہیں مل مسیح مریم اللہ رسول قد خلت مل قبل الرسل و امه کا کون یا انظر کیف نبین لهم الآیات سم منظر انا یوفکون یہ میں نے قرآن کھولا ہوا ہے آیت نمبر پچہتر یہ حباب سورت المائدہ چھڈا بارہ آپ کے علاقے میں گندم پیدا ہوتی ہے سارے تو پہاڑ ہیں گندم کہاں ہوتی ہے پتہ نہیں مجھے تو سارے پتھر نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہمارے علاقے میں باہر ہوتی ہے یہاں اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر بات آسانی سے سمجھ آئے گی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں ان کی والدہ بی بی مریم کی پکار کر رہے ہیں اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جز ماننے والو اللہ کا حصہ ماننے والو وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے اللہ رسول اللہ بھی نہیں ہے عیسا علیہ السلام اللہ بھی نہیں ہے اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے اللہ کا حصہ بھی نہیں ہے کون ہے اللہ رسول وہ تو شان والا رسول ہے بڑے مقام والا پیغمبر ہے کا دن قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی رسول دنیا میں آئے چلے گئے وہ امہ صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم یہ بڑی سچی بی بی نیک بی بی اللہ کی نیک بندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا برحق پنجاب والے کہتے ہیں واہ جی یہ پانچ سرکار ہے واہ بھائی واہ سنو میرا عقیدہ میری جماعتات سننا کا عقیدہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو آنکھ میں حیا ہو بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے بری نظر سے اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا میں اللہ کا ولی اسے مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو نمبر دو دل صفا ہو نمبر تین زبان پہ ذکر خدا ہو نمبر چار وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ ہو ایسے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج اور جن کو تم منوانا چاہتے ہو جی جی حضرت صاحب حضرت صاحب نے نماز نہیں پڑھی چپ چپ تم تو وہاں بھی نہیں مانتے ہمارے حضرت مدینے میں نماز پڑھتے ہیں کھاتے ادارے ہیں کھاتے ہمارا ہیں نماز مکے میں پڑھتے ہیں مدینے میں پڑھتے وہاں یہ کھانا بھی وہاں کھاؤ ادھر کھاؤ نا ہاں سنو حضرت علیہ اسلام کی رسالت برحق ان کی والدہ بی بی مریم کی ولایت برحق خیال آپ نے کہا گندم ہوتی ہے پھر سنو یا کلانی تام دونوں روٹی کھاتے تھے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھانے والے ہیں ان کی والدہ بھی مریم ولیاں بھی روٹی کھانے والی اب ان دو باتوں میں کیا تعلق ہے وہ رسول برحق یہ ولیہ برحق دونوں روٹی کھاتے تھے اللہ کی رحمت حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پر فرماتے تھے بہت بڑی عجیب ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا حضرت عیسیٰ نے اسلام بھی روٹی کھانے والا اس کی والدہ بھی مریم بھی روٹی کھانے والی خیال کرنا حباب اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا جو روٹی کا محتاج ہو وہ دوسرے کا حاجت روا نہیں ہو سکتا جو خود محتاج ہے ایک آدمی بازار میں مانگ رہا ہے دکانوں پر میں گیا میں نے کہا مجھے بھی دے دو وہ کہ دماغ خراب ہے میں دوسروں سے مانگتا ہوں یہ مجھ سے مانگتا ہے ایک آدمی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے سر ننگا ہے میں اس کو کہتا ہوں مجھے ٹوپی تو دے دو ٹوپی ٹوپی تو اس نے کہا بے وقوف آدمی میری اپنی ٹوپی نہیں ہے تجھے کیسے دوں گا وہ مانگ اس سے جس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ کون ہے بولو بولو کون ہے دونوں روٹی کھاتے تھے خیال خیال اب روٹی کے لیے روٹی کھانا تو بڑا آسان ہے نا اب نیوالا توڑ لیا جی کھا لیا ذرا سوچو تو صحیح نا نیوالا آیا کیسے بنا کیسے روٹی کے لیے ہم زمین کے محتاج ہل چلانے کے محتاج ہل چلانے کے بعد گندم کے دانے ڈالنے کے محتاج گندم کے دانے ڈالنے کے بعد پھر رحمت کی بارش کا انتظار ہو رہا ہے بارشوں کے محتاج گندم پیدا ہو گئی اب کاٹنے کے محتاج کاٹنے کے بعد صاف کرنے کے محتاج صاف کرنے کے بعد بوری میں ڈالنے کے محتاج پھر بوریوں کو اٹھانے کے محتاج گھر میں لانے کے محتاج اب جب آٹا بنانے کا وقت آیا پھر پیسنے کے محتاج محتاج اب آٹا پیسنے کے بعد آٹا گوندنے کے محتاج اب آٹا بھی گوند لیا اب پیڑے بنانے کے محتاج آٹا گوندنے کے بعد پکانے کے لیے آگ کے محتاج اور پھر پکانے والی کے محتاج نہیں سمجھ آئی اب میری زبان پشتو جو نہیں ہے کیا کروں اگر سنو سنو روٹی پکانے والی کے محتاج یہ ہمیں تو طریقہ نہیں آتا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں روٹی پکا دی اب بیوی نے روٹی پکا دی اب روٹی سامنے پڑی ہے اب لکما توڑنے کے محتاج لکما توڑا لکما توڑنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج منہ تک لے جانے کے محتاج اللہ نے مسئلہ سمجھایا ایک روٹی کے نوالے کے لیے تمہیں کتنا محتاج ہونا پڑا اور جو روٹی کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا حاجت روا صرف کون ہے اونچا اونچا کون ہے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تعالانہ روٹی چوکی بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں نیند کر رہے ہیں میری طرف دیکھنا احباب اللہ کی قدرت پڑوسیوں کی بکری آ گئی پڑوسی آپ کیا گوانڈی یہ تو ہماری سرحد کی ہے واہ بھائی واہ گوانڈیوں کی بکری پڑوسیوں کی بکری آ گئی اب یہ روٹی پڑی ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں آئی نا بکری غرب بکری نے روٹی منہ میں اٹھائی اور بھاگ گئی امی ایشا صدیقہ بڑی پریشان او ہو میں نے تو روٹی پکائی تھی کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون لے گئی اچھا اچھا بزا بھائی میں کچھ دن رہا نا پھر پشتوا جائے گی آ والی بزا بز اخفش بکری لے گئی امی ایشا فرماتی ہیں اللہ میں بڑی پریشان بکری لے گئی اللہ فرماتے ہیں میں اٹھتی بھی نہیں ہوں حرکت بھی نہیں کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آ جائے فرماتی ہیں بڑی بے چین بیٹھی ہوں تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی آپ نے فرمایا بی بی ہے شاہ کیوں پریشان بیٹھی ہو خیر تو ہے کیا بات ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی اب کیوں پریشان بیٹھی ہو امی ایشا صدیقہ کا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں نے آپ کے لیے جو کی روٹی تیار کی تھی اور پاس رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی آپ جاگے گے میں جو کی روٹی پیش کروں گی لیکن پڑوسیوں کی بکری آ گئی اور وہ بکری روٹی اٹھا کر بھاگ گئی فرماتی میں اٹھی تاکہ بکری کا پتا کروں کہ بکری نے کوئی چیز چھوڑی بھی ہے کہ نہیں چھوڑی خیال کرنا کوہٹ والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں بی بی ایشا صدیقہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے جاؤ کی روٹی بھی پڑی ہوئی ہے پڑوسیوں کی بکری آئی روٹی اٹھائی اٹھا کر بکری بھاگ گئی لیکن سونے والے اللہ کے محبوب پیغمبر کو پتہ نہیں چلا پتا چپ کر رہے ہو پتا ہمارے پنجاب والے کہتے ہیں مردوں کو پتہ ہے ایک مولوی صاحب پنجاب میں تقریر کر رہا تھا اس نے کہا پنجاب والو جب قبرستان جاؤ نا تو مردے کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا کرو مردہ دیکھتا ہے اس نے کہا قبرستان جاؤ نا تو قبر کے سر کی طرف کھڑا نہیں ہونا اگر تم قبر کے سرانے کھڑے ہوو گے نا تو پھر مردے کو گردن موڑنی پڑے گی یہ حال بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں بکری روٹی اٹھا کر بھاگ گئی سونے والے اللہ کے محبوب کو پتا سب کچھ جاننے والا کون ہے اونچا اونچا عالم الغیب کون ہے سورت کا نام سورت النمل یہ میرے سامنے بیسواں بارہ فرمایا کل یا نمو منفی صبح والی اللہ ما یشورون ایان بسو آیت نمبر پینسٹھ سورت النمل بیسواں بارہ اعلان فرما دیجئے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی زمین والے بھی غیب نہیں جانتے کوئی فرشتہ عالم ملغیب نہیں ہے کوئی انسان والے الغیب نہیں ہے کوئی جن والے الغیب نہیں ہے اگر عالم الغیب ہے تو اللہ کون ہے الغیب صرف کون ہے شورون ایان یبعثون اور لوگ جن کی عبادتیں کر رہے ہیں جن کی پکارے کر رہے ہیں جن کی منت منوتی نظر نیاز دے رہے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا جسے اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے اسے سجدے کرنے والے کے حال کا بھی پتہ سو رہے ہیں آپ نے فرمایا بی ایشا کیا کیا جی، روٹی لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں جا رہی ہو کدھر یہ پتہ کرنے جا رہی ہوں بکریوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی سی چیز کھا لی باقی چھوڑ دی پھر اور چیز پر منہ لگایا اور پر منہ لگایا ہمارے ہاں بکریاں ایسے کرتی ہیں آپ کے ہاں نہیں شاید یہاں کچھ علاقے کا فرق ہے بکریوں کی اور مزاج کی کیوں گی ہاں، تھوڑی سی چیز کھائی پھر چھوڑ دی اور اور ایسے پھرتی کر دی اچھا آپ نے فرم ایسے خیال کرنا رضی اللہ تعالی نا اگر بکری کوئی چیز چھوڑ گئی ہو وہی واپس لے آنا اور اگر بکری ساری روٹی کھا گئی ہو خیر میں آمنا کلال فاقا برداشت کر لوں گا لیکن پڑوسیوں کو کچھ بھی نہیں کہنا خیر اور ہم ہوتے کیا کہتے ہیں لڑائی نہیں فیر مار ہم کیا کہتے بکری کو ٹانگ توڑ دے بکری کی ہمارے یہ مشورے ہوتے ہیں سن رہے ہو ہماری فصل میں بکری گھس آئی اور بھینس گھس آئی گئے گئے پاک توڑو ہمارے یہ مسئلے ہوتے ہیں ہائے ہائے آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فاقہ برداشت کر لوں گا لیکن اپنی زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو گلا نہیں دینا کیوں سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرنی اللہ اللہ نمبر ایک عذاب تب دور ہوگا پریشانیوں سے تب بندہ بچے گا شرک نہیں کرنا نمبر ایک اور نمبر دو ظلم نہیں کرنا کالن صلی اللہ علیہ وسلم ظالم ظالمن ظالم فعليه ملائی الله ورنہ سے اجمعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے اور اسے پتہ بھی ہے میں ظالم کے ساتھ چل رہا ہوں ظالم کی جماعت بڑھانے کے لیے ظالم کی طاقت بڑھانے کے لیے جو ظالم کی حمایت میں چل رہا ہے آپ فرماتے ظالم کے ساتھ چلنے والے پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لوگوں کی لانت اور نمبر تین احسان کرو شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو فرمایا ول کا ولا يحب المحسنين سورت کا نام عال عمران یہ میرے سامنے چوتھا بارہ کھلا ہوا ہے اور العالمین فرماتے ہیں میں نے جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے اللہ کون سے بندوں کے لیے فرمایا زمین الگ یہ میرے سامنے آیت نمبر ایک سو چونتیس یہ کھلی ہوئی ہے سورت عال عمران چوتھا پارا میرے سامنے ہے غصے کو پی جانے والے لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے والے اور نمبر تین واللہ ہب المحسنین اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو وضو کر رہے ہیں لونڈی ہے ان کی کنیز نوکرانی وضو کرا رہی ہے ہاتھ سے برتن چھوٹا لگا حضرت حسن کو سارا پانی کپڑوں پر گر پڑا سر پر بھی زخم بڑا غصہ آیا غصے کے ساتھ دیکھا فوراً اس نے قرآن کے یہ لفظ پڑے ول الغیزہ اللہ نے جنت تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پی جانے والے ہوں حضرت حسن نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا ہے اس نے آگے پڑھا ولافینا مناس جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہو فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا آگے اس نوکرانی نے کہا لونڈی نے ولا ہو یو اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ حضرت حسن نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا احسان اور بے زبان پر احسان کرو اللہ کریم راضی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کرو کیسے راضی نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گناہ گار عورت جس کا کردار بھی ٹھیک نہیں تھا گھر سے باہر نکلی راستے میں کتا نظر آیا جو اپنی زبان نکال کر زمین پر پھیر رہا تھا تاکہ میری زبان کو کچھ تری لگ جائے پیاس میری ختم ہو جائے پیاسے کتے کو دیکھ کر رحمت مت اس عورت کو ترسایا سان کنواں ہے لیکن کنویں میں ڈول نہیں ہے رسی نہیں ہے آپ نے ہماری زبان کیسے سیکھی ہوئی ہے بوکا نہیں ہے یہ تو ہماری زبان ہے رسی بھی نہیں ہے اب کیا کرو بھائی اس نے جلدی جلدی اپنا دوپٹا پھاڑا دوپٹا پھاڑ کر رسی بنائی اپنے پاؤں سے موزہ اتارا جوتی اتاری اس رسی کو اس کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکایا پانی سے بھرنے کے بعد اس نے پیاسے کتے کے سامنے وہ پانی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی پی کر کتے کو ہوش آیا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے واللہ المحسنین بس یہی پیغام دینا تھا اپنی جماعت اشاعت و توحید و سننا کی اس کانفرنس کے حوالے سے پہلا پہلا قانون مسائب اور پریشانیاں کیسے دور ہوگی نمبر ایک شرک شرک نہیں کرنا اور ان شاء اللہ ہماری جانوں کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن اشاط التحید و سننا کے ورکر اشاط التحید و سننا کے رضاکار سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن ایک چیوٹی کے سر کے برابر بھی شرک کرنے کے لیے تیار نمبر دو ظلم نہیں کرنا نمبر تین احسان کرنا ہے یہ تین اصول بندہ قابو کر لے ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا آیت نمبر سولہ سورت کان چھبیسواں بارہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والا قد خلق نل انسان و نال تم سر سب ہی نفس ہوں و نہانو کرب الحبل مجھے اللہ ہونے کی قسم ہم نے نوٹ کرو نہ حوالے مانے گھروں میں دیکھو پر پاکستانیوں کو چوکوں پر بیٹھ کر سیاستیں بیان کرنے کا بڑا شوق ہے اخبار پڑھنے کے لیے وقت گپے لگانے کے لیے وقت لیکن قرآن پاک کا مسئلہ سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے قرآن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں قرآن کو بند کر کے رکھ دیا گیا تلاوتیں ہو رہی ہیں لیکن ترجمہ نہیں پڑھا گیا پتہ تو چلے قرآن کہتا کیا ہے فرمایا انسان کو میں اللہ نے پیدا کیا اللہ قرآن سچا اقرب سی من حبل البل اللہ اللہ فرمایا میں اللہ انسان کی شہرد سے بھی زیادہ قریب ہوں چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے اور اللہ تو شہرد سے بھی زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا کیا قیدا ہے قرآن کے مطابق اللہ دور ہے یا قریب ہے اللہ دور ہے یا قریب ہے اور کتنا قریب ہے شہرد سے بھی زیادہ قریب ہے جہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت ہو نمبر دو افسر کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے کیوں افسر کو پتا نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہے کون سا بندہ دروازہ بند ہے پردہ لگا ہوا ہے چپراسی باہر بیٹھا ہوا ہے اب افسر کو کیا پتا کون آیا ہے کون سے علاقے کا بندہ ہے چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے یار تو جا کر تعارف کرا یہ میرا وزٹنگ کارڈ پیش کر صاحب کو جا کر میرے بارے میں بتا افسر کو پہلے پتا نہیں ہوتا اس لیے چبراسی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ فرماتے کے مما تو سب ہی نفس ہوں میں اللہ تو بندے کے دل کا خیال بھی جانتا ہوں دل کی نیت بھی جانتا ہوں دل کی سوچ بھی جانتا ہوں اور جو اللہ دل کی نیت جاننے والا ہو جو دل کا حال جاننے والا ہو وہاں چپراسی والی مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ دل کا حال جانتا ہے یا نہیں جانتا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے میرا عقیدہ سنو میری جماعت دین و سننا کا عقیدہ کہ ہمارے دل میں جو خیال آ رہا ہے یہ بھی جاننے والا اللہ اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو دل کا حال جانتا ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت ہے نا اب خلاصہ سنیے حضرت ایوب علیہ السلام نے مشکل میں کس کو پکارا جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اونچا بولیں گے کس کو پکارا نمبر دو حضرت بکریا علیہ السلام نے بیٹا حاصل کرنے کے لیے زبان سے کس کو پکارا سارے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل وقت میں زبان سے کس کو پکارا یہی تو مانا ہے شاد اللہ الہ الا اللہ عبادت کے لئے اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں بندے کے اسباب ختم ہو جائیں طاقتیں جواب دے جائیں سارے ذرائع ختم ہو جائیں اس وقت زبان کے ساتھ اللہ کو بلانا ہے اللہ اللہ نمبر دو وسلم جان والی عبادت بھی صرف اللہ کریم کے لیے وجود کے ساتھ قیام ہو تو بھی اللہ کے لیے رکوع ہو تو بھی اللہ کے لیے سجدہ ہو تو بھی اللہ کریم کے لیے ماتھا بنانے والا اللہ تو ماتھے کے ساتھ سجدے کے لئے بھی صرف اللہ میرا تو عقیدہ ہے میرا ماتھا اللہ نے بنایا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ کا ماتھا کس نے بنایا ایسا بولتے ہو کس نے بنایا اگر پیشانی اللہ نے بنائی ہے تو سجدہ کس کا ہونا چاہیے تو خبر ہی بولا نا ایمان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے واہ واہ بھائی المن جی اللہ ولیسانہ وشفتین مسئلہ اگلا ہے اگلا یہ نہیں مسئلہ مولانا مسئلہ چپ بھائی بھائی سارے بیٹھ جاؤ مسئلہ اگلا ہے اگر ماتھا بنانے والا اللہ تو ماتھے کے ساتھ سجدے کے لگ میں صرف اگلا اگلا مسئلہ دعا کنو پہ کیا پڑھتے ہو اللہ کا ناب دو والا کا نسلی آگے آگے اللہ نماز بھی صرف تیری پڑھتے ہیں عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور سجدہ بھی صرف جو ہے ہاں،, ہاں خیال کرو میں نے کہا مجھے آپ سے ڈر کسی قسم کا نہیں ہے مغالتا نکال دو تو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے بہر نہیں آ سکتی اور نہ میں چندے لینے آیا ہوں نہ مجھے امامت کا لالچ ہے نہ مجھے چمڑوں کا لالا چاہے نہ میں آپ سے گندم مانگنے آیا ہوں میں تو قرآن کے حوالے سنا رہا ہوں مولانا ذہن حاضر رکھو ہاں توجہ کے نام مرد کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس اجم کے بادشاہوں کے سامنے عوام سجدے کر دیے ساری کائرات کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں لیکن اللہ کے محبوب کی جوتیوں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں نانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأدواجهن خبردار خبردار میری شریعت کے اندر اگر انسان کے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں حکم دیتا بیوی کو خامت کا سجدہ کرے لیکن نہیں نہیں بیوی کو خامت کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اللہ اگر بیوی کو خامت کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو رب العالمین کے بغیر اور کسی کے سجدے کی گنجائش نہیں ہے اللہ اللہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں کیسے مسئلہ سمجھایا لا تسجدو للشمس ولا للقمر واسجدو للہ سورج کا سجدہ نہ کرنا چاند کا سجدہ نہ کرنا اگر سجدہ کرنا تو صرف رب العالمین کا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اگلی بات کرو نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں لیکن مردوں کا سجدہ کرنے کے لیے سر کو جھکایا ہوا ہے اگلی بات نہیں کرتے کرے خیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر کما کے مہمانے کرشمہ تو کافر چوکے آگ پر بہرے سدا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام مان جائے اور نماز میں کیا وعدہ کرتے ہو للہ اللہ کیوں نماز سے غداری کر رہا ہے مسلمان کہلانے والا نماز میں تو وعدہ کیا اللہ جسم سے عبادت تیری کروں گا اور جب سلام دے رہا اب سجدے دوسروں کی شروع کر دیے ہیں یہ نماز سے غداری ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی غداری ہے یہ مسئلہ عوام کو کیوں نہیں سناتے رب العالمین فرماتے دسے پارے کے اندر یہ میرے سم... نوٹ کرو حوالہ مانا گھروں میں دیکھنا یہ میرے سامنے دسواں پارہ کھلا ہوا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللہ نوٹ کرو نوٹ کرو آیت نمبر 34 سورۃ توبہ دسواں بارہ فرمایا ایماندارو شک نہ کرنا ان پکی بات ہے کثیر من اللہ اخبار بہت سارے بڑے بڑے ملا قرآن قرآن نوٹ کرو بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے ملا ور رحبان بڑے بڑے پیر نہ یا کلو نالنا سب لوگوں کے حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں غلط طریقے سے لوگوں کے کئی قسم کے مال کھاتے ہیں اور لوگوں کا مال کھانے کے بعد وہ سبھی اللہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں میں تو چندہ مانگنے نہیں آیا میں تو چمڑے مانگنے نہیں آیا میں تو ووٹ مانگنے نہیں آیا میں تو نوٹ مانگنے نہیں آیا جو اس کلا میں میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے مل کر رہے گا کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا بڑھا بھی نہیں سکتا اور تیسرا وعدہ کیا کرتے ہو وقت یہ بات اللہ مالی عبادت بھی صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے مال سے نظر ہو مال سے نیاز ہو مال سے صدقہ ہو مال سے منت ہو منوتی ہو صرف رب العالمین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے اگر نیم نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ تو نعمتوں میں سے حصے نکالنے کے لائق میں صرف اللہ وعدہ نہیں کیا کمال ہو گئی یار قیامت کے میدان میں نہ کہنا ہمیں مسئلہ نہیں کسی نے سنایا تھا ہاں مر رجلان اللہ کریا او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمت اسی مسئلے میں تو جھگڑا تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مخالفین کے ساتھ یہ مسئلہ مان لیتے تو جھگڑے کیوں راستے میں کانٹے بچھائے گئے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے کیوں پتھروں کا نشانہ بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا کیوں جھگڑا کیا تھا صادق تو وہ مانتے تھے امین تو وہ مانتے تھے اللہ کریم فرماتے سورت صافات کے اندر تو عیسواں پارا میرے سامنے رب العالمین فرماتے ہیں انہم کانو ازا کیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون آیت نمبر پینتیس قرآن کھول کے بیٹھا ہوں یار ہاں سورت صفا تیسواں بارہ جس وقت ان کو یہ کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے بغیر عبادت کے لئے اور کوئی نہیں یا سب آ کر کرتے تھے بڑے آ گئے تم یہ مسئلہ سنانے والے ہم نے سنا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں سنو جاؤ جاؤ کم یا سب آ کر کرتے تھے لا الہ الا اللہ سن کر یہ قرآن میرے سامنے ہے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو بندے گزرے حدیث پاک میں آیا ہے بستی والے آگے آگے خبردار ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے پردیسی ہم مسافر ہیں یار کیا کہتے انہیں کہا یہ جو ہمارا ٹھاکر کھڑا ہے بت ہم اس کی منت منوتی دیتے ہیں نظر نیاز دیتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں جتنے تک تم نے اس کے نام کی نظر نیاز نہ دی ہم نے تمہارا راستہ نہیں چھوڑنا مہربانی کرو یار ہم پردیسی ہیں میرے پاس کچھ نہیں کرنا اگر تم نے اس کے نام کی نظر ریاض دی منت منوتی نہ دی ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے یار مہربانی کرو کرنا ولاؤ زباب او کما صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکھی پکڑ کر دے دو پھر بھی ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ڈر گیا اور جان بچانے کے لیے ایک مکھی اس کے نام کی نظر نیاز دے دی منت منوتی دے دی چڑھاوا چڑھا دیا ہلو سبھی لہو انہوں نے کہا جا تجھے کچھ نہیں کہتے دوسرے کو کہا تو حال سنا تیرا کیا پروگرام ہے وہ کہنے لگا جان کے ٹکڑے کروا دوں گا ایک مکھی بھی اللہ کریم کے علاوہ کسی کے نام کی منت منوتی نہیں دوں گا کاٹا لو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بستی والوں نے اس بندے کو قتل کر ڈالا وجود ٹکڑے ہو گیا زمین خون سے رنگی ہو گئی رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مکھی دے کر نظر نیاز منت منوتی اپنی جان بچا کر چلا گیا ادخل اللہ النار اللہ اس نے اللہ نے اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اور جس نے وجود کے ٹکڑے کرا دیے ایک مکھی بھی دوسرے کے نام کی منت منوتی نظر نیاز نہیں دی ادخلہ اللہ الجنہ اللہ نے اسے جنت داخل کر دیا میرا تو عقیدہ ہے آمنا کے لال کا فرمان سچا آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے محبوب کا فرمان نظر نیاز کس کا حق ہے کس کا حق ہے منت منوتی کس کا حق ہے چڑھاوا کس کا حق ہے خیرات کس کے نام کا ہونا چاہیے بس اتحیات نہ سلامات آپ نے فرمایا نہ بیٹے آخر پر بات آئے گی آخر پر ایستا نہیں زور سے کہنا پڑے گا آپ کو پچھلی بات یاد ہے نا او, بچے کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اشاد الا اللہ اشاد اللہ الہ الا اللہ نانا بیٹے اونچا کے آس پاس دیکھا کوئی برادری والا تو نہیں دیکھ رہا زور سے دو مرتبہ کہنے لگا اشاد اللہ اشاد اللہ اللہ آگے سنا بیٹے شاباش کیسے حضرت بلال کیا سا پھر اس نے ایسا ایسا کہا دو مرتبہ اشاد اللہ محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے ایسا نہیں زور سے کہنا پڑے گا آپ بیچارہ ڈر رہا ہے ایسے نہیں اور دوسرا بڑا جھگڑا تھا اسی مسئلے میں اگر آپ کو سچا رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی باقی نہ رہتا سورت کا نام سورت الانفال یہ میرے سامنے نو پارا نوٹ کرو اور مانا گھروں میں دیکھو یہ میرے سامنے آیت نمبر بتیس بھائی جو کالو اللہ ان کا نہ علیم نظر ابن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آپ کے مخالف بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہو گئے اور اپنے خلاف بد دعا کر رہے ہیں اللہ بد دعا اپنے خلاف کیا کہتے ہیں اللہ اگر اللہ کا محبوب سچا ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے یہ نہیں کہتے اللہ سچا ہے تو ہمیں ماننے کی تو دے نہیں مانتے پھر لینا من سما اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے وہ منظور ہے سچے نبی کے پیچھے نہیں چلتے اب اتنا عذاب دن علیم ہمیں دردناک عذاب دے دے وہ منظور ہے سچے نبی کے پیچھے نہیں چلتے اللہ پتھر مانگ رہے ہیں دردناک عذاب دے دے نہ اب آپ خیال جو ہے پکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو میرا خیال آپ قرآن سن کر ناراض ہو گئے ہیں حوالے نوٹ کرو دیکھو مانا گھروں میں آپ نے قرآن کا مانا دیکھنا شروع کر دیا پھر کوئی آپ کو داؤ نہیں لگا سکے گا اللہ کریم فرماتے ہیں پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں دردناک عذاب مانگ رہے ہیں فرمایا میرے حبیب میرا جواب بھی سنو كان الله ليعذبهم وأنت فيهم جتنے تک آپ ان میں موجود ہیں میں اللہ مانگنے کے باوجود ان کو عذاب نہیں دوں گا جتنے تک آپ موجود رہے اللہ نے عذاب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اللہ نے کہت مسلط کر دیا بارشیں بند اور اتنا کہت کہ کتے بھی ذبح سبا کر کے کھانے لگ گئے آپ کے مخالف اللہ اللہ آپ کے ہوتے حساب نہیں دیا قدم قدم پہ رحمتیں نہ برکتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اور دوسرا بڑا جھگڑا تھا اسی مسئلے کے اندر آپ کو سچا رسول مان لیتے تو اختلاف ہی باقی نہ رہتا آپ نے فرمایا نہ بیٹے زور سے کہنا پڑے گا آس پاس دیکھا بھائی کوئی برادری والا تو نہیں سن رہا شابش اب دو مرتبہ زور سے کہا اشاد ان محمد رسول اللہ اشاد ان محمد رسول اللہ شاباش بیٹے آگے سنا حضرت بلال کی اذان کیسے ہے کہنے لگا حیال سلام حیال سلام حیال الفلاح حیال الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان سے مکمل کی شروع کی تھی اللہ کا نام تو محبت سے لو شروع کی تھی میں نے کچھ اور کلمے بھی پڑے تھے واہ بھائی واہ ہم نے اپنی طرف سے دین بنا لیا ہم دین بنانے والے ہیں نا اور اذان ختم کی لا الہ الا اللہ آپ نے نہیں فرمایا بیٹے یہ تو اذان نامکمل ہے آگے پیچھے کچھ اور بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں ہمارا کسی سے اختلاف نہیں جھگڑا نہیں زید نہیں مسئلہ مانو یا منوانو منواؤ خدا کے لیے عوام کو نہ لڑاؤ خدا کے لیے عوام میں پارٹی بازی مت بناؤ خدا کے لیے عوام میں جھگڑا مت ڈالو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے حضرت ابو محضورہ تین آپ کے موزن تھے ان سے پہلے اذان سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سے پہلے کچھ پڑھوایا ہے یا لا الہ الا اللہ کے بعد کچھ پڑھوایا ہے ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں حوالہ آپ دکھائیں ہماری کسی سے آپ کی بات ہے یار ہم کیوں لڑائیں عوام کو میں لڑانے نہیں آیا کوئی حوالہ دکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے یا بعد کچھ حضرت بلال سے پڑھایا ہے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے نہیں کروایا ہمیں اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت دین نامکمل ہے دین نامکمل ہے نہ دین مکمل ہے دین ہم اپنی طرف سے دین مکمل نہیں کر سکتے کہ خود دین بنانا شروع کر دیں اذان حضرت بلال والی اس نے سنائی دست مبارک سر پر بچہ تڑپ کے کہنے لگا حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم خیال پہلے تو آپ نے خیال تو جو ہے نا سر بھائی دست مبارک سر پر تڑپ کے کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میری زبان سے آپ نے حضرت بلال کی اذان والی نقل سنی تھی اب میرے دل میں ایمان آ گیا ہے اب اصل بھی سنتے جاؤ واہ میرے اللہ حسن بسرا بلال حبش سہے بزر خاں کے مکہ ابو جہل ایچے بلا وہاں پروردگار تیری قدرت اب حاجی صاحبان تشریف ہم سے پوچھو صفا مروا کے اس طرف بیت الخلا بنے ہوئے ہیں باتھ روم یہ ابو جہل کا مکان تھا اچھا اور بالکل قریب ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے تختی لگی ہوئی ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے آپ کا اور ابو جہل کا مکان زیادہ دور نہیں تھا مکان قریب تھا اللہ نے دلوں کو دور کر دیا ابو جہل کا دل دور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس بلال کا مکان دور تھا اللہ نے دل کو قریب کر دیا وہ میرے اللہ حضرت بلال حبشہ سے آیا حضرت سہیب روم سے آیا حضرت سلمان فارس سے آیا اور ابو جال قریب والا محروم رہ گیا یہ فیصلے کس کے ہیں معصوم بچہ آپ نقل سننا چاہتے تھے اللہ نے اصل سنوا دیا مرضی کس کی پوری ہوتی ہے بیٹے اصل جی جی اصل سنائیے شاد اللہ الہ اللہ پڑھ لیجیے اللہ راضی ہو جائے گا اشاد اللہ اللہ اللہ اشاد ان محمد رسول اللہ اب خیال نیکیاں تب قبول ہوں گی او میری پہلی بات نیکیاں تب قبول ہوں گی گنا تب معاف ہوں گے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا عاشق بن جائے انداز آمنا کے لال والا نہیں ہے تو کبھی بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی گنا معاف نہیں ہو سکتے حضرت ابو محضورہ کی عادت تھی جب بھی اذان دیتے دو مرتبہ ایسا کہتے تھے یہ جب بڑے ہوئے نا حضرت معذورا دو مرتبہ کہتے تھے اشد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ زور سے کہتے تھے اشد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ ایسا کہتے تھے اشاد اللہ محمد اللہ اور دو مرتبہ زور سے کہتے تھے اشاد اللہ محمد رسول اللہ صحابہ حیرانوں کے پوچھتے تھے بھائی ابو معذور پورا اذان میں دو دفعہ ہے تو چار دفعہ کیوں کہتا ہے دو دفعہ زور سے دو دفعہ ایسا خیال احباب ابو مزورہ جواب دیتے تھے میرے ساتھیوں مجھے کچھ نہ کہو دو مرتبہ ایسا دو مرتبہ زور سے کہتا ہوں جو بچپن میں میں نے اللہ کے محبوب کو انداز سنایا تھا وہ انداز چھوڑنے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا اگلی بات ساری زندگی حضرت ابو محضورہ نے سر کے بال نہیں کٹوائے سر کے بال نہیں منڈوائے ساتھی پوچھتے تھے وہ مزورہ کیا ہے فرماتے تھے قدرے تمہیں کیا پتا قدرے زر زر گر بے داند قدرے جوہر جوہری قدرے بل بل بل شناسد قدرے گوہر گوہری تمہیں کیا پتا یہ میرے سر کے بال وہ جل پر ہاتھ رکھا تھا آمنا کے لال نے صلی اللہ ہو اور جن بالوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی میں ان کو کٹوا کر نیچے کیسے ڈالوں میں اب محضورہ کا دل گوارا نہیں کرتا سر کے بال نہیں مڈوائے نہیں کٹوائے کیونکہ بالوں کی نسبت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہ ہونا یہ ان بالوں کی نسبت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ چپ کر گئے ہو ان بالوں کی نہیں ہے داڑی والے بالوں کی نہیں ہے ہائے ہائے حضرت ابو معذورہ نے سر کے بال نہیں کٹوائے ساری زندگی کیوں نسبت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے داڑھی کے بال کٹوا کٹوا کر روزانہ نیچے ڈال رہے ہیں کبھی نہیں سوچا ان کی بھی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت نہ جب تک کٹ مروں میں گئے بتا کی زد پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا طریقہ آپ وسلم والا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تب کی قبول ہوگی تب گناہ معاف ہوں گے اچھا جی حوالہ آ گیا ہے جی کہاں پڑھوایا تھا ہاں، میرا سوال سمجھیں ضد کی بات نہیں ہے مولانا بات سنیں ضد کی بات نہیں ہے لڑائی کی بات نہیں ہے آپ بیٹھے ضد کی بات نہیں لڑائی کی بات نہیں مولانا ہمارے بھائی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے آپ کے دوسرے موزن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ